حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے حالانکہ اس کی طرف سے حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا رب تعالیٰ ہنستا ہے فرمایا ہاں میں نے کہا ہم ایسے رب کی خیر سے کبھی محروم نہیں ہوں گے جو ہنستا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک سو اکاسی